پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے اور آپ کیا جانے یہ شب قدر کیا چیز ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ملائکہ اور روح القدس اس نے خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے